سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يموت يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں اور عزیز دوستو سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی اپنے دامن میں بہت ساری حکمتیں بہت سارے بسائر اور حبر لیے ہوئے بنی نو انسان کی فکری رہنمائی کرتا ہے جس میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی آرزو اور حق تعالی کی اس تمنا اور آرزو کے جواب میں مہربانی کا تذکرہ ہے سیدنا زکریہ علی نبی والے تسلیم جو کفیل بھی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے جب سیدہ مریم کی ولادت ہوئی جن کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے نرینا اولاد عطا کرے گا بیٹا دے گا تو میں اسے اس کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دوں گی لیکن بیٹی پیدا ہوئی چونکہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کا تقاضا تھا حضرت مریم کی والدہ نے اگر نظر نرینا اولاد کے لیے مانی تھی لیکن اسی کو مشیت ایزدی سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ذکریہ علیہ السلام پر آئی جو شب و روز حضرت مریم علیہ السلام کو کھانا بھی پہنچاتے ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس کھانا پہنچانے میں جو معمول تھا اسے برقرار نہ رکھ سکے تو اس تصور سے خدمت میں آئے کہ اپنی بیٹی کو تسلی دوں اور اسے یقین دلاؤں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو حضرت مریم کی خدمت میں انہوں نے تازہ پھل دیکھے جن کا موسم نہیں تھا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اللہ تعالی نے اس کردار سے بہت کام لینا تھا اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے فعال الما یرید بعض اہم کام حق تعالی نے بظاہر کمزور انسانوں سے لے لیے اور بسا اوقات ایسے ہوا کہ بہت طاقتوروں سے کچھ نہ ہو سکا عورت کو تب آن کمزوری کی علامت کہا جاتا ہے قدیم و جدید ادب نے اسے صنف نازک کا نام بھی دیا ہے اگرچہ اسلام میں عورت کے لیے تصور یہ نہیں ہے کہ وہ صنف نازک ہے اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ تصور ہے کہ وہ صنف کامل ہے صنف نازک نہیں ہوتی صنف کامل زندگی کے ہر شعبہ میں وہ ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ جو انسانیت کی تعمیر کے لیے اس کے شاعر نشان ہے اللہ نے کام لینا تھا حضرت مریم سے انہیں کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی اور اپنی تخلیق کا ایک کرشمہ اللہ نے اپنے بندوں کو دکھانا تھا انہیں کے ذریعے سے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا حضرت حما کو بغیر ماں کے پیدا کیا تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا اس کے لیے منتخب ہوئی ہیں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ تو جناب زکری علیہ السلام جب تشریف لائے اور دیکھا کہ ہم نے تو وقت پر کھانا نہیں پہنچایا لیکن مریم کے پاس تو سب کچھ موجود ہے اور موجود بھی اس انداز میں کہ وہ پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے یعنی سردیوں کا موسم ہے تو گرمیوں والے پھل ہیں اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں والے پھل ہیں تو جناب زکری علیہ السلاط والسلام نے حضرت مریم سے اس صورتحال کی وضاحت طلب کی قرآن کریم نے یہ ساری منظر کشی کی ہے اپنے مخصوص اسلوب میں اور اپنے مخصوص انداز میں فرمایا فلما دخل المحراب وجد رزقا <coughs> اشارہ ہو جاتا وہ بھی کافی تھا لیکن ڈیٹیل کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس میں جو حکمتیں ہیں اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی رہنمائی کرتا جاؤں فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله جناب زکری علیہ السلام جب مریم کی حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تازہ پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں وہ سردیوں میں تازہ کھجوریں حضرت مریم کے سامنے رکھی ہیں جناب زکری علیہ سلاط السلام نے فرمایا اللہ کی حاضہ بیٹی ہم نے تو یہ کھجوریں نہیں بھیجی آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی سیدہ مریم نے صلوات اللہ و علیہ بے ساختہ جواب عرض کیا من عند اللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے یہ ہے سبق ہمارے لیے یہ بات تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی راحت پہنچے جب بھی اس کی مہربانی کی کوئی ادا تمہیں چھو جائے تو سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھا کرو انسانوں کی طرف سے نہیں انسان سب کے سب محتاج ہیں اس کے جب بھی کرم کرتا ہے وہی کرتا ہے سیدہ مریم نے تو یہ بھی نہ کہا کہ آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ملا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فرمایا ہوا من عند اللہ تصور توحید بڑا بیدار ہے یہاں دوئی برداشت نہیں ہوتی بڑا بیدار تصور ہے توحید کا توحید کی مستی میں سرشار بیٹھی ہے مریم اور زکیہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کتنا دو ٹوک لے جائے مریم کا فرمایا ہوا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے سید اللہ زکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہے ہی رزاق جو وہی ہے لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں کچھ اصول ہیں ایک ڈسپلن ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں والے پھل سردیوں میں سردیوں والے پھل وہ بھیجتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں موسم سردیوں کا ہے پھل گرمیوں والے ہیں سیدہ مریم نے پھر نعرہ لگایا ان اللہ من یشاء بغیر حساب وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا حساب بھی نہیں کرتا بے موسم عطا کرتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے سیدہ مریم کے اس جواب نے حضرت زکریہ کی دل میں سوئی ہوئی ایک آرزو کو بیدار کر دیا ایک خفتہ تمنا نے چٹکی لی اور آنے کریم نے اسے ہنا لیکا کا مفہوم دیا ہنا دا زکریہ ربا یہ منظر دیکھ کر مریم کی زبان سے جواب سن کر حضرت ذکری علیہ السلام کی زبان پر بے ساختہ آرزو مچل گئی اب بھی حلی ملت ان کا الہ العالمین مریم کو اگر بے موسمہ پھل پہنچا سکتا ہے تو بوڑھے زکری کو پاکیزہ اولاد بھی عطا کر یہ میری آرزو خفتہ تھی پنہا تھی دل و نگاہ کی گہرائیوں میں آج تک میں نے اس کا اظہار تو نہیں کیا دل چاہتے ہوئے بھی لبوں تک یہ آرزو نہیں آئی لیکن آج یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کہہ بیٹھا ہوں بیٹا چاہیے اور بیٹا بھی پاکیزہ کردار والا اس یقین کے ساتھ تیرے حضور دامن پھیلائے کھڑا ہوں کہ تو تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں قبول کرنے والا نہیں تجھ سے مانگتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں یہ ابتدائی حصہ سورہ مریم کا حضرت ذکی علیہ السلاط والسلام کی اسی آرزو اور تمنا کی کہانی ہے می رام لال از قال رب آل ربی واہل لازی واشتعل الرأس شیبا ولم رب شخی میرے آساب ناتواں ہو گئے میرا جسم ضعیفی میں گر گیا بال سفید ہو گئے بالوں میں چاندی اتر آئی اور بیوی آکرا ہو گئی بچے جننے کے قابل نہیں رہی حالات تو حوصلہ افزا نہیں کہ میں بھی بوڑھا میری بیوی بھی آکرا لیکن نم رب شکیا میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ان حالات کے باوجود بھی دامن بھر سکتا ہے مراد پوری کر سکتا ہے حالات کے لحاظ سے یہ بات ممکن نہیں اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی نہ میں اس قابل ہوں نہ میری بیوی لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح مریم کو بغیر موسم کے رزق پہنچا دیا مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا کر میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تجھ سے مانگنے والے کبھی ناکام نہیں رہتے کرب بھی شکی یہ پرسنل ایکسپیرینس میرا ذاتی مشاہدہ ہے میں نے جب بھی تیرے حضور ہاتھ پھیلائے میں نے جب بھی تیرے حضور لب کشائی کی میں نے جب بھی تیرے حضور دامن پھیلایا الہ العالمین تو نے تو ہر موقع پر میری مراد پوری کی میرا دامن تنگ ہو گیا لیکن تیری عطا کم نہیں ہوئی تو آج بھی اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں رب العالمین نے حکم دیا روح الامین آج اکیلا نہیں جانا عموماً تنہا روح الامین پیغام رسانی کے لیے آتے جاتے ہیں لیکن آج حکم ہوا اکیلے نہیں جانا وقت لے کے جاؤ فرشتوں کا میرے بوڑھے زکریا نے طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں وہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں آنسو خشک نہ ہونے پائیں کہ بیٹے کی مبارکباد پہلے پہنچ جائے قرآن قریب نے فرمایا فلادت ہل ملائی کا وہ اکائی میوسلی محراب جناب السلام السلام ابھی ذکر و فکر کے ماحول میں محر دعا تھے وہ وقائم یوسلی محراب وہ وقائم یوسلی المزار نہیں وہ قائم الل نہیں وہ وقائم فرشتوں نے ندا دی لے کے زکریہ محراب میں بھاوے دعا تھے پشاور کے راشن ہو مانگنے کے لیے یہی جگہ ہے مانگنے کے لیے یہی جگہ ہے سازش ہوئی ہے ابلیس نے سازش کی ہے آپ کو اس مرکز سے ہٹانے کے لیے قبریں سجائی گئیں مزارات پہ جھنڈیاں لہرائی گئیں مجاور بٹھائے گئے تاکہ آپ کو پٹڑی سے اتار دیا جائے اس مرکز سے ہٹا کر وہاں پہنچا دیا جائے لیکن نبیوں اور رسولوں کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم کا آئینہ دکھاتا ہوں کہ مانگنے کی جگہ یہی ہے جب بھی مانگا جائے یہاں آ کر مانگا جائے کہ یہاں آ کر مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا فنادت ہوں ملائی کا وہرار اللہ ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسجدا وحسورا ونبيا من الصالحين زکریہ تجھے بیٹے کی مبارک ہو اللہ نے تیری آرزو پوری کر دی تجھے بیٹا عطا کیا گیا اس کا نام بھی آپ کو تجویز کرنے کی ضرورت نہیں خود اللہ نے اس کا نام تجویز کر دیا ایک اور مقام پہ فرمایا نام بھی ایسا تجویز ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا قرآن امید نے فرمایا تو نے اپنی دعا میں کہا تھا نا تو پھر قبولیت کا یہ انداز ملازہ فرمائیے مصدے کا سعیدما و نبی وہ اللہ کی باتیں اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوگا سچی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا سر بلند ہوگا باوقار ہوگا اور جو تجھے بیٹا دے رہا ہوں وہ کسر تیرا ہوگا پیغمبر میرا ہوگا اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا جو مانگا تھا وہ مل گیا اب حیران ہو گئے کہنے لگے اللہ یقون لی غلام وہ کان اکلرا تیا تیرا وہ کب بلک ٹو من کی بری الہ العالمین میں نے عمر کے اس حصے میں بیٹا مانگ لیا تو نے بیٹا دینے کا اعلان کر دیا لیکن اب حیران ہوں کہ بیٹا ہوگا کیسے میری تو بیوی آ کر میرا یہ حال ہے کیسے ہوگا بیٹا رب العالمین نے اس پیچیدہ سوال کا جواب ڈیپ کوشچن کا جواب چٹکی میں دے دیا کزالی کالا کزالی ہم نے دینا ہے زکری اور جب ہم کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں اظہار ہم نے کن کہا کائنات منظم ہو گئی آسمان بلند ہو گیا زمین بچ گئی سر پر شوخیاں لے کر آ گئی باد نسیم لطافتیں لے کر آ گئی موسم گرما حرارتیں لے کر آ گیا موسم سرما برودت لے کر آ گیا راتیں اندھیروں کا سامان لے کر آ گئی صبح سویروں کا پیغام لے کر آ گئی لفظ کون کہا ستارے چمکنے لگے مختلف بولیوں میں انادل چہکنے لگے سبزے لہکنے لگے لفظ کن کہا سورج روشن ہو گیا چاند کا دامن چاندنی سے معمور ہو گیا آبشار آ گئے سمندر موجدن ہو گئے دریا بہنے لگے ان کہا تو کائنات منظم ہو گئی یہ کچھ نہ تھا سب کچھ ہو گیا تو بھی کچھ نہیں تھا وجود میں آ گیا اب ہم چاہیں گے تو تجھے اس عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات میں انسان کے اس مخمسے کا جواب دیا قرآن کریم نے کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا میری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ اٹھائے گی فرمایا لا لا ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي قادی الله انسان حیران ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندہ اٹھایا جاؤں گا رب العالمین نے فرمایا کوئی اور یہ نہیں کر سکتا لیکن ہم کر سکتے ہیں ہم نے تو تجھے کترائے ناپاک سے خوبصورت انسان بنا دیا وہ کترائے ناپاک کے جس سے تو بھی نفرت کرتا ہے وہ کترائے ناپاک کہ جو تیری نظر میں بھی غلیظ ہے اور قابل نفرت ہے ہم نے اسی سے تجھ جیسا حسین انسان بنایا آنکھوں کو چمک دی اسی سے تجھے بنا کر بالوں میں کشش ڈالی جلد میں ملاحت رکھی کانوں میں سماعت رکھی گفتگو میں فصاحت و بلاغت رکھی فکر میں رفت رکھی اخلاق میں وسعت رکھی سینے میں ہدایت رکھی فکر میں رشت کی روشنی بھر دی ایک قطرہ ہے نا پاک سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا تو نہیں تھا وجود میں لائے پھر جب تو مٹی میں مل جائے گا تو تجھے اٹھا بھی لیں گے ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا میرے زکریہ ہم اس عمر میں تجھے بیٹا دے رہے ہیں اور ملے گا بیٹا اس کے آنے کے لیے کچھ علامات بھی بتا دی کہ یہ ہوگا باتیں نہیں کرنی ہوں گی چپ کر کے رہنا ہوگا پھر وہ بیٹا آ جائے گا رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا یا آئے اس کا نمائندہ بن کر آئے ہاتھوں میں کتاب کی قوت لے کر آئے یا خزل کتاب ابھی پوا خزل کتاب ابھی پوا تمام انبیاء علیہ مسلاط و تمام انبیاء علیہ مسلاط بھی کل میں خیر نہیں رہنے دیا انہوں نے جو تھے اسے نکال دیا اور قرآن کریم کی وسیع الظفی کا یہ عالم ہے کہ ایک صورت جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی صرف ایک صورت کسی عورت کے نام پر نازل ہونے والی صرف ایک صورت لیکن وہ نہ حضرت خدیجہ کے نام پر نازل ہوئی نہ اس کا نام سورہ خدیجہ نہ اس کا نام سورہ عائشہ صدیقہ ہے نہ اس کا نام سورہ زینب ہے نہ اس کا نام سورہ صفیہ ہے نہ اس کا نام سورہ ام حبیبہ ہے ایک عورت کے نام پر اترنے والی سورت کا نام سورہ مریم ہے سورہ مریم ہے اور حضرت مریم کے کردار میں حضرت مریم کے حالات و واقعات ہاتھ میں اور آنے قریب ایک پرجوش وکیل صفائی کا کردار ادا کرتا ہے پرجوش وکیل صفائی جو دلال ابراہیم سے لے ہو کر اس عیسہ پر اردام تراشی کرنے والوں کا جواب دیتا ہے اور دمدام شکن جواب دیتا ہے یہودیوں نے قدیم اور جدید تاریخ کی روشنی میں ہمیشہ بد کرانی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی کل بھی اور آج بھی ان کی زبان سے ہمیشہ تبدیلی اور بد زبانی کے رشتے ہیں چودہ سو سال ہو گئے قرآن کریم حضرت عیسیٰ و مریم کا دفاع کرتا چلا رہا ہے سچ کہتا ہوں دوستو ایک انسان کی حیثیت سے انسانی نقطۂ نظر سے کہتا ہوں اس بدلا کی جو قوت قرآن کے پاس ہے یہودیوں کی بدزبانی کے جواب میں نظریاتی اعتبار سے دنیا کے کسی اور مسودے میں تدرال کی وہ قوت نہ تھی نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے بلکہ کبھی کبھی تو بائبل کے حاملین کو بھی جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا یہودیوں کے مقابلے میں تو انہیں بھی قرآن کے پاس آنا پڑتا ہے دیکھو جی قرآن نے یہ کہا ہے ان سے جب کچھ نہیں بن پڑتا ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا فرانس کا وہاں پر میں نے چھ لیکچر دیے تھے اور اس میں سامعین زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہوا کرتی تھی اس میں جو میری گفتگو کا اصل ہدف تھا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا نقطۂ نظر اتنا دوستانہ ہے اتنا عادلانہ اور منصفانہ ہے کہ بائبل اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ پاتے اس پر میں نے قرآن کریم کے مختلف اسالیب میں جہاں جہاں کہیں ان دونوں مقدس کرداروں کا تذکرہ آیا ہے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی آخری اجلاس کوشچن اینڈ آنسر میٹنگ کا تھا انہوں نے مجھ سے سوالات کیے میں ان کے جواب دیتا رہا ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اتنا حسن دن رکھتے ہیں تو آپ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے ہیں اگر آپ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا حسن زن رکھتے ہیں تو آپ کو تو عیسائی ہونا چاہیے میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ و مریم سے عقیدت و محبت رکھنا اور ان کے پیغام پر عمل کرنے کا نام عیسائی ہے تو میں تو عیسائی ہوں اگر ان سے محبت رکھنا ان کا دفاع کرنا ان پر بد زبانی کرنے والوں کو دندان شکن جواب دینا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام عیسائیت ہے تو وہ تو پھر ہمارے پاس ہے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے چاہنے والے ہو حضرت مریم علیہ السلام سے تمہیں محبت ہے تو پھر جس قرآن عیسیٰ و مریم کے دفاع میں اتنا بڑا تاریخ صاف کردار ادا کیا ہے تمہیں بھی اس قرآن کی غلامی کرنی چاہیے تھی مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے تھی فر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساڑھے تین سو عیسائیوں نے سبحان اللہ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں میرا مشاہدہ ہے عالمی سطح پر عالمی سطح پر میں نے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں اسفار کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے کاج کو بالکل نیوٹرل ٹیون میں غیر جانب دارانہ اسلوب میں بنی نو انسان کے سامنے پیش کیا جائے تو حالات اتنے سازگار ہیں کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنے سازگار نہیں تھے اس کے نتائج ہماری توقعات سے کہیں زیادہ سامنے آتے ہیں اس لیے کہ فکری اعتبار سے انسان جتنا آج پریشان ہے کبھی نہیں تھا یورپ بھی ہینڈ اپ ہو گئے انسان کو سکون فراہم کرنے کے جیون میں انسان کو اطمینان فراہم کرنے کے سلسلے میں یورپ بھی ناکام ہو چکا ہے یورپ اور مارکیٹ دیتا ہے پہلے مارکیٹ سے گزارا کرتے تھے اب آپ کی مہربانی سے ہیروئن میں مل گئی جی وہ ہیروئن استعمال کرتے ہیں نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جانور کی طرح پڑے رہتے ہیں پھر جب ہوش آنے لگتا ہے تو ایک گولی اور لے لیتے ہیں یا ایک انجیکشن اور لگا لیتے ہیں پڑے رہتے ہیں شیو کا ہوش نہیں بال بڑھ رہے ہیں اس کا ہوش نہیں کپڑے پھٹ رہے ہیں اس کا ہوش نہیں اور ہمارے یہاں انگریز کو دیکھ کر بھولٹو کی زبان پھیرنے والے یہ جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں نا انگریز انگریز کی ہر ادا ان کے لیے واجب التقریب ہے وہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں شیو کرنے کی نوبت نہیں آتی انہوں نے ان کے بڑے ہوئے بالوں کو حسن سمجھ کر اپنے بال بھی چھوڑ دیے اتنا نہیں سوچا کہ یہ ان کی بدہواسی کی کیفیت ہے یہ فیشن نہیں ہے یہ تو بدہواسی کی کیفیت ہے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں نشے میں پڑے رہتے ہیں کمبر شیر کی ہی نہیں آتی لیکن یہ بیچارے ان کا بس چلے کوئی سرجری ترقی کرے کہ کھال بدلی جائے آدمی سطح پر کوئی اعلان کرے ڈاکٹر کہ میں کھال بدل سکتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہاں سے آرڈر بک کرائے جائیں گے کہ ہماری یہ کالی کھال اتار کر ہم پہ گوری کھال چڑھا دی جائے تاکہ ہم سو فیصد انگریز نظر آئے ہر ادا اپنانی ہے اس کی وہ اچھی ہو یا بری اس نے کتوں کو پیار کیا انہوں نے کتوں کو باپ بنا لیا پیار کیا کریں گے یہ بوڑھے انگریز بوڑھے جب ہو جاتے نہیں اور پرواز کر جاتی اور پیپل ہاؤس میں پڑے رہتے ہیں وہاں کینیڈا میں میں نے جا کے دیکھا تو انگریزوں نے اپنے پتوں کا نام بیٹی کا نام پر رکھا ہوا ہے یا بیٹے کے نام پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو قریب آتے نہیں وہ تو آئیں گے تو کرسمس ڈے پر ایک دن آئیں گے دو تین گھنٹے کے لیے خوشامد کریں گے ہاؤ آر یو ممی دی how are you how are you کچھ وہ پیسٹری آ کے کھلائیں گے کچھ یہ کھلائیں گے دو گھنٹے کے بعد پھر ایک سال کے لیے goodbye bye bye hi hi hi کرتے ہوئے چلے جائیں گے پھر ایک سال کے بعد ملیں گے اب ایک سال کے لیے وہ تو چلے جائیں گے یہ کتوں پہ گزارا کریں گے میں نے کہا گیا گزرا صحیح بہت گیا گزرا صحیح لیکن پھر بھی اس نے کتے کو بیٹا بنایا ہے ان کالے انگریزوں نے تو کتے کو باپ ہی بنا لیا کمبک ان کو کیا ہو گیا میرے عزیز دوستوں سر اپنی آبادی کو سکون فراہم نہیں کر سکا سرخ لابی اپنی آبادی کو اطمینان قلب فراہم نہیں کر سکی بلڈنگیں دی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جدید سہولتیں دی فاصلے سمٹ گئے لیکن دلوں کے فاصلے اور بڑھ گئے جغرافیہ کے فاصلے سے پوری دنیا ایک محلہ بن چکی ہے ٹیلی فون سچ سامنے رکھیے ڈائل کر کے جائیے کبھی آپ واشنگٹن بات کر رہے ہوں گے کبھی نیو یارک بات کر رہے ہوں گے کبھی آپ ماسکو بات کر رہے ہوں گے کبھی آپ پیکنگ بات کر رہے ہوں گے پوری دنیا ایک محلے کی صورت میں سمٹ گئی ہے لیکن جغرافیہ کے فاصلے جتنے سمٹ گئے ہیں دنوں کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں ہر انسان اطمینان قلب کی تلاش میں ہے فرق بہت گردی اسے اطمینان مہیا نہیں کر سکی جدید سائنس ٹیکنالوجی اپنی تمام تر سہولتوں اور آسودگیوں کے باوجود انسان کو اطمینان قلب فراہم نہیں کر سکی پرانے کریم کی سادگی ہے اسلام کی سادگی ہے اسلام کی فطری کشش ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کو سکون مہیا کرتا ہے بلڈنگوں میں نہیں جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے خطوں خاصات کے جھوپڑے میں بیٹھے ہوئے دعوے سے کہتا ہوں وہ انسان کہ جنہیں نانے زمین میسر ہے وہ مشکل پہننے کے لیے موٹا دھوتا لباس اور کھانے کے لیے نانے زمین میسر ہے کسی ارب پتی جس کا اربوں کا بیلنس ہو اس کے مقابلے میں جھوپڑے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان زیادہ مطمئن نظر آتا ہے اس لیے کہ اسلام دین فطرت کی حیثیت سے سب سے پہلے انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے سب سے پہلے یہ تک بھی بعد میں پہنچتا ہے تک بھی بعد میں پہنچتا ہے سب سے پہلے انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے میرے عزیز دوستوں حالات اس وقت جتنے سازگار ہیں میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھے شاید آئندہ بھی ایسا نہ ہو اگر اسلام کے کاج کو منصفانہ انداز میں پیش کیا جائے تو بہت اچھے نتائج سامنے آ ہیں ابھی یہ گزشتہ دنوں میں جب انڈیا گیا ہوا بمبئی میں تبلیغی جماعت کا ایک جوڑ میں ابھی میں بھی بتا کے آیا ہوں جوڑ تھا اس جوڑ میں اگر ڈیڑھ لاکھ پرگندہ میں اسلام تھے تو پچاس ہزار ہندو تھے ان کے لیے نشست علیحدہ بنائی گئی تھی بیٹھنے کی جگہ علیحدہ بنائی گئی تھی کہ اگر تم سننا چاہتے ہو اسلام کی بات تو سنو کہ اسلام تمہارے لیے کیا لایا ہے اسلام انسانی نقطۂ نظر سے تمہیں کیا دینا چاہتا ہے انہوں نے اسلام کی بات سنی اور معمول کے مطابق جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے تو سینکڑوں ہندوؤں نے وہاں اسلام قبول کیا اسی طرح میں نے ایک اجتماع میں شرکت کی تھی وہاں بھی اجتماع کے خاتمے پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا یہ خصوص ہریزم اور شوڈر اقوام جن کو بڑی ذات کا ہندو انسان بھی نہیں سمجھتا ان کو اپنی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتا ان کو اپنے برتن میں پانی نہیں پینے دیتا ہاتھ گرانا ان سے دوبارہ نہیں کرتا چھوٹ چھاٹ کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ اسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہیں جب اسلام کی انسانیت نوازی کو دیکھتے ہیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں جی کہ ایک غلام مندی میں بکنے والا ایک غلام جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنایا اسے اپنا بیٹا کہا اور پھر آگے چل کے ہاشمی خاندان کی چشم و چڑھا ہاشمی خاندان کی ایک بیٹی اسی غلام کے نکاح میں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن ثابت کیا ہے کہ یہ اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں سب انسان انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہے اسلام غیر منصفانہ تقسیم اور تقافت کے یہ بت توڑنے کے لیے آیا ہے تو جب ان کے سامنے یہ سیرت بیان کی جاتی ہے جب یہ حالات رکھے جاتے ہیں تو جن کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں گھڑی نے دو بجا دی اور میں ابھی بات شروع کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے آپ نے تو کہا جی چلیں نواز اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے نواز میں چلیں آپ لیکن میرا یہ ذوق نہیں مولانا کی طرف سے اگر سے مجھے اجازت ہے لیکن میں نماز کو مؤخر کرنا پسند نہیں کیا کرتا ہوں میرا یہ معمول ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے دامن میں امن اور سلامتی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے ہماری عملی زندگی میں قرآن کریم کے انوار و تجلیات نظر آئے اور ہم مثالی مسلمان بن کر آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل آئیڈیل کردار چھوڑ کر جائیں آج کے حالات میں میرے بزرگ خاص طور پر سنیں آج کے حالات میں نئی نسل خاص طور پر ذہنی اختلاف میں مبتلا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو سرکاری پالیسیاں اسلام کچھ ہیں اسلام کے نام پر کفر کا کاروبار چلتا ہے نام تو یہ نا کہ اسلام اسلام آ چکا اور کیا چاہتے ہو اور بیچارے ہمارے نوجوان ہمارے بچے کا ریڈیو کھولتے ہیں تو کے گانے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے ٹی وی کا بٹن آن کرتے ہیں تو اس میں وہی گندی جنس کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی تھرک رہی ہیں کبھی ناچ رہی ہیں کبھی گا رہی ہیں تو نوجوان سوچتے ہیں شاید یہ بھی اسلام ہوگا ہر رات بکنے والا جسم ہر رات بکنے والا جسم جس کو جسم کہنا بھی میرے خیال میں جسم پہ زیادتی ہے بلاس کا مجسمہ گندگی گندگی اس کو ٹی وی پہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑی قیمتی ہو اس کے پوچھ دکھائے جاتے ہیں اس کی عزت بنائی جاتی ہے نئی نسل کو کاشن دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے بھی ترقی کرنی ہے تو یوں بنو ایوارڈ دیے جاتے ہیں امریکہ کے تو غلام یہاں بیٹھے ہوئے وہ تمری تمنا سرنگی کی فضا میں ناچنے گانے والوں کو ایوارڈ دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کو تھپکی دیتے ہیں شاباش اور ناچو اور گاؤ دو بہن بھائی خبیص وہاں چوسی ہوئی گڈیریاں یورپ میں چوس چوس کر انہیں پھینکا پاکستان والوں نے آنکھوں پہ بٹھا لیے وہ رام کی جنس ان کو یہاں وہ عزت ملی کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب یہاں والوں نے انہیں یوز کر کے پھینک دیا اب ہندو نے انہیں پسند کر لیا اب وہ استعمال کریں گے نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے میڈیا نے قومی برائے ابلاغ نے تباہ کر دیا ہے انہیں رہ گئی تھی مذہب کی فضا مسجدیں یہاں سے امن کی آواز اٹھتی تھی یہاں سے سکون کا پیغام اٹھتا تھا لیکن امریکن لابی کے منصوبے کے مطابق ان کو انتشار اور اضطراب اور اختلاف کا شکار کر دیا گیا عیسائی مذہب کے حوالے سے کبھی نہیں لڑتے کادیانی مذہب کے حوالے سے کبھی نہیں لڑتے خانی مذہب کے حوالے سے کبھی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ ان میں لڑائی ہوئی ہو کیوں یہ امریکن لابی کے خود کا پودے ہیں یہ امریکہ کے لگائے ہوئے پودے ہیں کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ بڑے پھلے پھولے جب بھی لڑائی ہوگی مسلمانوں میں ہوگی کبھی کسی مسئلے پر کبھی کسی عنوان پر کبھی کسی حوالے سے یہ اس میں لڑائیں گے تاکہ یہ لڑ لڑ کر متنازع بن کر مٹ جائیں یہ سے ہو کر ختم ہو جائے اور وہ متحد رہ کر بڑھے پھلے پھولے وقت کے اس تقاضے کو ملحوظ رکھیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کو خطرات سے بچانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیجیے اور اس کے لیے جیسا کہ میں گزشتہ اجلاس میں بھی کہتا آیا ہوں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک اقتدار پر قرآن و سنت کے وفادار نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک صورتحال تبدیل نہیں ہوگی مجید ندیم شاہ صاحب کی باتیں کہاں تک پہنچے میری آواز کہاں تک پہنچے شام کو ٹی وی لگے گا پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں وہ پھینکے گا کرائے کے مولوی ان کو مل جاتے ہیں جو چار پانچ منٹ کے لیے تلاوت بھی کر لیتے ہیں تفصیل بھی بیان کر لیتے ہیں تفہیم بھی بیان کر لیتے ہیں مفقر اسلام بھی بن جاتے ہیں ٹی وی پہ ادھر گانا نظر ہوتا ہے ادھر ملا کا نظر ہوتا ہے وہ پھر بھی مفقر اسلام یا اللہ گوبر اور مکھن مل جاتا ہے دودھ اور پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے وہ پھر بھی کے ہے اسلام حالات میں اگر تبدیلی لانا ہے تو فیصلہ کیجیے کہ انشاءاللہ شاء آئندہ حالات میں ہم مسند اقتدار پر قرآن اور سنت کے وفاداروں کو بٹھائیں گے اور جب اس مسند پر قرآن اور سنت کے وفادار بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سرزمین پر فیصلے نہ روس کے اشارے کے مطابق ہوں گے امریکہ کے اشارے کے مطابق ہوں گے پھر انشاءاللہ اس سرزمین پر فیصلے قرآن و سنت کے قانون کے مطابق ہوں گے اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک مثالی مستقبل سے وابستہ ہو جائیں گے آٹھ اپریل کو انشاءاللہ شاء اللہ اسماعیل خان میں آپ کی دینی حمیت اور ملی مرکزیت کا مظاہرہ ہونے والا ہے اس میں شرکت کے لیے تیاری فرمائیے وہ آخر ہاں انڈیا میں ہونے والے کچھ بیانات آپ کو اس سے یہ جو کیسے آپ سنیں گے تو آپ یہ بھی اندازہ فرمائیں گے کہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے کیا جذبات آپ فرمایا کتنا سکون کے ساتھ وہ بات کو سنتے ہیں بلا مبالغہ لاکھوں کے اجتماعات ہیں جن میں یہ میرے بیانات ہوئے بڑودا میں حالانکہ وہ بڑا سائنسٹک ایریا ہے احمد آباد اور بڑودا کا عمر وہاں ٹینشن رہتی ہے ہندو مسلم لیکن اجتماع کے اندر میں حیران ہو گیا آپ یقین اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ پشاور میں کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا نے یہ اجتماع ہے ہاں جناب مدنی پھر ایک اجتماع نہیں ایک رات دوسری رات کچھ سے زیادہ تیسری رات کچھ سے زیادہ چوتھی رات کچھ سے زیادہ پانچویں رات کچھ سے زیادہ آخری اجتماع وہاں ریلوے گراؤنڈ ہے بڑودا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ میں یہ گراؤنڈ کبھی نہیں بھرا آخری اجتماع میں اس گراؤنڈ میں بھی جگہ نہیں تھی احمدآباد سے سورت سے بھروچ سے محل سے برسات سے مہاراشٹر سے ادھر جے پور سے بسوں اور ٹرکوں کے قافلے آئے عبد المجید ندیم تو اتنی بڑی شہر نہیں ہے بہت ہی حقیر سا آدمی ہوں یہ قرآن کی کشش ہے یہ ساری کشش قرآن کی ہے اس قدر قافلے آئے کہ وہ گراؤنڈ بھی تنگ ہو گیا آپ ان کو گھر میں بھی مت رکھیے گا لیجیے اور سننے کے بعد پھیلانے کی کوشش کیجیے ہمارے کچھ نوجوانوں نے اس سلسلے میں عزم کیا ہے جس ابھی میں انشاءاللہ شاء اللہ کروں گا عثمانیہ لائبریری کا ہمارے عزیز محمد یوسف نے انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ٹیسٹوں کے ذریعے اگر ہمارے بچوں کا اخلاق خراب کیا جا رہا ہے تو ہم انہیں ٹیسٹوں کے ذریعے ان کے اخلاق کی تعمیر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کے جذبے کو نظر بد سے بچائے تو یہ کیس میں آپ دعا کے بعد لے سکیں گے انڈیا میں ہونے والے بیانات کی انہیں پھیلائیے آگے جذبہ تبلیغ کے ساتھ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدع فان البدعة تهدي الى المعصيه ومن يعص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 صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امام بالحق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قرأت القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى امامنا بالحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ السندین السعیدین ابی محمد الحسن ابی الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى خصوصا على خدیجہ وعائشہ وحفصہ وزینب وام حبیبہ وعلى سائر صلی اللہ علیہ وسلم وعلى السيدات الطاهرات أربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وأولى آزم وجل آؤ وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون